السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة <clears throat> فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون کیا تو دیکھتا نہیں اور اس بات پر غور نہیں کرتا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے کل قد عالم صلاته و تسبیحہ دنیا جہان کی ساری مخلوق جانتی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے علیم بما یفعلون اور لوگوں کے کرتوتوں سے بھی اللہ بخوبی واقف ہے صدق اللہ العظیم اللہ کی توفیق سے <clears throat> گزشتہ <clears throat> چند جمعات سے گفتگو کا رخ اس طرف مڑ گیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کا سب سے اہم عمل اللہ کے دین کے نفاذ کی سب سے بڑی نشانی اور اسلام کی جو اصل ہے اور اسلام کا جو ستون ہے یعنی نماز اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامری الاسلام معاملے اہم ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور مختلف اہم معاملات میں جو اصل بات ہے جو نچوڑ ہے جو اصل حقیقت ہے وہ اسلام ہے رسول الامر الاسلام کوئی بات کوئی معاملہ کوئی گفتگو کوئی فلسفہ کوئی عملی منصوبہ کوئی عمل جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے گویا وہ معاملہ معاملہ ہی نہیں ہے رأس الامر الاسلام اور پھر فرمایا وَعُمُودُهُ الصَّلَاةِ وہ جو اصل اصل معاملہ ہے جو اصل کام ہے دین اسلام اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے ہر چیز ستونوں پہ ہوتی ہے ستون ہوگا تو عمارت بھی ہوگی ستون نہیں ہوگا تو عمارت گر پڑے گی ومود ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے البتہ اس میں مراحل ہے یہ نماز میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے انتہا بھی اسی سے ہوتی ہے تمام روحانیت کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور روحانیت کی انتہا بھی یہیں پہ ہوتی ہے لیکن عملی طور پر نماز چونکہ پہلا عمل ہے اور آخر تک چلتا ہے اور اس کا اپنا ایک لیول ہے اپنا ایک مقام ہے اس لیے فرمایا وزیر تو سنام ہی الجہاد کہ اسلام جو نماز سے شروع ہوتا ہے اور نماز کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن اعمال کے اعتبار سے چلتے چلتے جو اس کا کلائمیکس ہے وہ اپنی جان داؤ پر لگا دینا یعنی الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں اپنی جان لگا دینا یہ اسلام کا کلائمیکس ہے یعنی پورا اسلام عملی طور پر نماز اور جہاد کے درمیان نماز سے شروع ہوا اور انتہا اس کی یہ ہے کہ آپ دشمن دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اس کو فرمایا وہ وزرو تو سنا ہی زروا تو سنا ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوہان کی چوٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کلائمیکس عروج انتہا چوٹی کسی چیز کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے یہ ہے پورا دین تو اس بنیاد کے بارے میں اس عمود کے بارے میں اس ستون کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور میں نے آپ کے سامنے چندہ احادیث رکھی تھی ان کا اعادہ فرما لیجئے ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت ہر لمحہ اپنے اعضاء و جوارح اور اپنی قلبی اور ذہنی منصوبہ بندیاں خواہشات اپنا جو اس کے انسان کے جسم کا سٹرکچر ہے اور اس کا جو نے نظام بنایا ہے اس کے ذریعے سے ہر وقت گناہوں کی بھٹی میں جل رہا ہے ہر وقت یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کی مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک منٹ ہماری زندگی کا مصروف ترین زندگی کا ایک منٹ کی کہانی کبھی لکھ کے دکھا دیں کہ ایک منٹ میں کیا کچھ دیکھا کیا کچھ سنا کیا کچھ سوچا کتنی دفعہ ہاتھ ہلا کتنی دفعہ پاؤں اٹھے کیا منصوبے تھے ایک منٹ کے اندر اتنا نظام کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی ایک منٹ کی کہانی نہیں لکھ سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو وہ جنگ ہے تہ تر پون تہ پون ہر وقت تم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو اللہ اکبر یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نماز بنائی ہے فیضا صلی تم اس ہا یہ گنا گنا ہی رہتے اگر اللہ نماز پیدا نہ فرماتا نماز نہ بناتا گنا گنا ہی رہتے انسان گناہوں کی بٹی میں جلتا رہتا تحت تارکون تحت تارکون یہ لو اللہ کا کرم ہے کہ نماز آ جاتی ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں فرمایا غسلت ہا وہ سارے گناہوں کو تھو ڈالتی اس آگ کو بجھا ڈالتی ہے جو آزا کا کیا دھرا ہے اس پر پانی پھیر دیتی ہے لیکن پھر مسجد سے نکلے پھر وہی کام شروع اللہ اکبر فرمایا کون سمت آختارے کون پھر وہی حال پھر چل پڑے گناہوں کی دنیا میں لتھڑے ہوئے مارکیٹوں میں منڈیوں میں بازاروں میں کہاں کہاں نظر پڑتی ہے کبھی حساب لگایا کیا کیا کون کون سی باتیں ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہیں کبھی حساب لگایا فرمایا ثم تحترقون تحترقون اللہ اکبر پھر آ جاتی ہے فرمایا زہر کے بعد تم نکلتے اس کو بجھا دیتی ہے غسلت پھر زہر کے بعد نکلتے ہو پھر وہی معاملہ پھر اللہ کا شکر ہے اثر آ جاتی ہے پھر اس نے گناہ بجھا دیے پھر وہی سمت سنترے کو تحتر کو اللہ کا شکر ہے کہ مغرب آ جاتی ہے مغرب پڑی پھر ہا پھر دنیا کے معاملات وہی چوبیس گھنٹے کا چکر ہے یہی زندگی ہے اور فرمایا فیضا صلی تم جب تم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو غسلت ہا تو اب تک کے جو گناہوں کی بھٹی میں جل رہے تھے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے عشاء کی نماز اب کیا کرنا ہے فرمایا تم سمتنام پھر تم سو جاتے ہو اور میں نے ارض کیا تھا کہ اگر کوئی سو نہیں جاتا عشاء کی نماز پڑھ کے اگر سو نہیں جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنامون تم سو جاتے ہو جو سو جاتا ہے وہ گناہوں کی بھٹی سے بچ جاتا ہے باقی ہر نماز کے بعد فرمایا پھر تم گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو لیکن جب بات آئی عشاء کی نماز کی تو فرمایا پھر تم سو جاتے ہو فلا یکتب علیکم اب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں لکھنا نہ سماعتیں لکھنی ہے نہ بسارتیں لکھنی ہے نہ زبان کی حرکت لکھی جانی ہے کوئی بات لکھی نہیں جانی حتی تستیقظو جب تک تم نیند سے بیدار نہیں ہو جاتے تب تک کچھ نہیں لکھا جاتا اور اللہ شکر ہے جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آگے صبح کی نماز آئی ہوئی ہوتی اللہ نے گناہوں سے بچانے کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے یہ نظام بنایا ہے اور پورے چوبیس گھنٹے پر مشتمل یہ زندگی اس کے نظام کے اندر یہ نماز شامل ہے اور میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ملکن اللہ کا ایک فرشتہ ہے یونادی عند کل سلاد ہر نماز کے وقت وہ ایک اعلان کرتا ہے منادی کرتا ہے یونادی عند کل سلاد ہر نماز کے وقت اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے یہ اعلان نہیں ہوتا حیا الصلاح حیا الفلاح یہ تو مؤذن اعلان کرتا ہے نا یہ اعلان مؤذن کا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن فرشتہ پتا کیا کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے قومو یا بنی آدم او آدم کی اولاد قومو الی نیرانکم اللتی اوقدتموها اس آگ کی طرف آؤ جو آگ تم نے اپنے کرتوتوں سے جلا رکھی ہے جو آگ تم نے جلا رکھی ہے قومو کھڑے ہو جاؤ آ جاؤ الا نیرانکم اللتی اوقت جو بھامبڑ تم نے مچائے ہیں جو آگ تم نے جلائی ہے اس کی طرف آ جاؤ کیوں یہ وقت ہے فتف اوہا اس آگ کو بجھا ڈالو اللہ نے بجھانے کا انتظام فرمایا ہے فتف اوہا اس آگ کو بجھا ڈالو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے اللہ اکبر ایک حدیث پاک میں آتا ہے غالب مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا ان المسلم جب آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مرفو تم اعلیٰ راسی کہ جب وہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس میں سے نکل کر اس کے سر پر آ جاتے ہیں یعنی ابھی شروع کیا ہے نماز کھڑا ہوا ہے وہ خطا یا ہوں ہی وہ اس کے سر پر آ کے سارے سارے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اب تک گناہ کیے تھے کیونکہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہے گناہ ٹھہر نہیں سکتے اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اچھا جی سر کے اوپر اکٹھے ہو گئے اب اس نے کھڑا تو نہیں رہنا نا اس نے تو رکو بھی کرنا ہے اس نے سجدہ بھی کرنا ہے تو وہ جو سر کے اوپر تھے وہ کدھر جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی فرمایا فائدہ ساجدہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سر پہ رکھی چیز جب سجدے میں جائے تو وہ کدھر جاتی ہے اللہ اکبر فرمایا فائدہ ساجدہ جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو تو وہ سارے گناہ اس کے سر سے نیچے گر جاتے ہیں سارے نیچے گر جاتے ہیں اللہ اکبر یہ سجدے کرتے جاتا ہے اللہ اس کے گناہ اس سے گراتا چلا جاتا ہے تو انہو اس سے سارے گناہ گر جاتے ہیں فرمایا من صلاتی جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے نا اللہ اکبر تو اس حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر چکا ہوتا ہے اس کا سارے گناہ اس سے جھڑ چکے ہوتے ہیں یہ اس حالت میں گناہ یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے یہ اللہ نے نظام بنایا ہے تو شکر کرنا چاہیے اللہ نے نماز پڑھائی نماز نہ ہوتی تو ہم کدھر جاتے ایک اور حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں جو ہے نا آپ یہ ساری چیزیں مربوط رکھنے رکھیں اپنے ذہنوں کے اندر کہ گزشتہ جماعت کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ سلاد کا جو لفظی معنی ہے نا لفظی معنی اس میں آگ جلانا بھی ہے اور آگ وہ جو لکڑی سیدھی کرنے کے لیے جلائی جاتی ہے جو بانس کو سیدھا کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے جو گوشت میں سے آلودگیاں نکالنے کے لیے جلائی جاتی ہے جو سونے کو پگھلا کر اس میں سے آلائشیں نکالنے کے لیے جلائی جاتی ہے گویا اللہ مومنوں کو کھرا مومن بنا رہا ہے اس کے لیے بنایا ہے یہ سسٹم اور ساری احادیث اسی کی وضاحت کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلوات الخمس پانچ نمازیں والجمعہ تو الى الجمعہ جو شخص پانچ نمازیں پڑھتا ہے اور پھر جمعہ بھی پڑھتا ہے اور پھر جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے وہ رمضان رمضان الا پانچ نمازیں جمعے سے لے کر جمعے تک اور پھر فرمایا کہ رمضان سے لے کر رمضان تک یہ جو شخص روزے رکھتا ہے تو روزوں سے روزوں تک جمعے سے جمعے تک اور پانچ نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک یہی زندگی ہے نا زندگی اور ہے کیا فرمایا مکفرات ما بینہن یہ درمیان والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اس سسٹم میں تو آؤ اس سسٹم کو اس اسلام کے نظام کو اپنی زندگیوں میں داخل تو کرو فرمایا جو داخل کرے گا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا سارے جو درمیان میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی اللہ اکبر ایک حدیث میں فرمایا وہ بھی مسلم شریف کی حدیث کہ ما ان مسلم کوئی مسلم رجل کوئی آدمی ایک دفعہ ایک جگہ پہ مسلم کے الفاظ ایک جگہ رجل کے الفاظ کہ وہ گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یوسلی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے فیحسن الوضو اچھا وضو کرتا ہے بہترین وضو کرتا ہے ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے وہاں فرمایا نو وزو آہ و خوشو آہ و رکو آح اس کا وضو بھی اچھا کرتا ہے اس میں آجزی بھی پوری کرتا ہے اور اس کا رکو بھی پورا کرتا ہے رکو کیسے پورا ہوتا ہے اس کی گفتگو ان شاء اللہ بعد میں ہوگی لیکن یہاں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے فرمایا جو اچھا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس اس کے اور سے پچھلی درمیان نماز کے درمیان جتنے گنا ہوتے ہیں سارے معاف فرما دیتا سوچنے کی بات ہے کہ یہ نماز کے اندر اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے ہم نے تو ایک اٹھک بیٹھک کا نام نماز ہے تھوڑی دیر کھڑا ہو لیا تھوڑی دیر جھک لیا تھوڑی دیر سجدہ کر لیا تھوڑی دیر بیٹھ لیا سلام پھیر لیا دس منٹ کی تو بات ہے یہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے اور وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی بخاری اور مسلم شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نظام کو سمجھتے نہیں اور آئی تم سمجھتے نہیں سسٹم کہ اللہ نے بنایا کیا ہے آئی تم غور کرو غور نہیں کرتے کیا دیکھا ہے اس معاملے کو غور کیا ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو باب کسی شخص کے دروازے پر ایک دریا بہ رہا ہو نہر پانی کی چل رہی ہو شفاف پانی کی یکتا سنفی کل خمس مرات وہ پانچ میں نہائے اس کے جسم پر کوئی بیر باقی رہ جاتا تو فرمایا وزال کا مسلسلات الخمس یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی کہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے سارا میل کچیل اتار دیتا ہے گناہوں کا گنا اللہ نمازوں کے ذریعے انسانوں کے گناہ معاف فرماتا اللہ مٹا دیتا ہے بہن الخطایا ان نمازوں کے ذریعے سے سارے گناہ مٹا دیتا یہ ایک نظام ہے گناہ مٹ رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ مٹتے ہیں یہ صرف اٹھنے بیٹھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں ماتھا ٹیک لینے سے گناہ مٹ جاتے ہیں قیام رکو اور سجدہ کر لینے سے گناہ مٹ جاتے ہیں مسئلہ کیا ہے بعض لوگ تو اس کو کہتے ہیں ایکسرسائز یہ سمبولک ہے علامتی ہے بلکہ مجھے کسی دوست نے واقعہ سنایا کہتا ہم تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے فلپائن یا پتہ نہیں کہاں تو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پہ چونکہ سارا فلپائن جزیروں پر مشتمل ہے تو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جا رہے تھے کشتی میں یا بحری جہاز میں تو نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے عرشے پہ جا کے نماز پڑھی تو وہ جو جہاز کا کوئی عملے کا آدمی تھا ہمیں دیکھ رہا تھا نماز پڑھتے ہوئے جو غیر مسلم تھا تو نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو وہ کہتا ہے gentleman when you are making exercise I was feeling satisfaction of my mind کہ تم نماز نماز نہیں اس نے کہا اس کو کیا پتا اس نے کہا تم ایکسرسائز کر رہے تھے ایکسرسائز ہی ہوتی ہے تم ایکسرسائز کر رہے تھے اور میں اپنے ذہنی طور پر سکون محسوس کر رہا تھا غیر مسلم سکون محسوس کر رہا تھا ایکسرسائز کو دیکھ کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو اس کو ایکسرسائز کہا جا سکتا ہے ایکسرسائز تو وہ ہوتی ہے جو جلدی جلدی جسم کو حرکت دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی ہوئی نماز آپ کے رکوع آپ کے سجدے اللہ اکبر صحابی کہتا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ ہو جاتا کہ ہمیں شک گزرنے لگتا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو اتنا لمبا سجدہ ہو جاتا اس کو ایکسرسائز کہا جا سکتا ایکسرسائز نہیں ہے اس کا معاملہ فزیکل نہیں ہے ابتدا نماز ہے مشکل ہے پڑھنی لیکن انتہا بھی نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرت عینی فی فسلات یہ نماز ہے نا اگر یہ اٹھک بیٹھک ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے سے بلال کو کہتے ہیں بلال اقامت کہو ارحنا بہا تو اقامت کہتا ہے ہمیں دلوں کو راحت محسوس ہوتی ہے ارحنا بہا اقامت نماز کھڑی کر کے ہمیں سکون پہچا پہنچاؤ ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے اٹھک بیٹھک سے تو راحت محسوس نہیں ہوتی معاملہ کیا ہے پھر ابتدا تو یہ ہوئی تھی کہ اسلام قبول کیا پہلا تقاضا نماز کا ہوا لیکن کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا تقاضا آخری منزل بن جاتا ہے آخری منزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ساری زندگی جد و جہد فرمائی کس لیے اللہ کی رضا کے لیے مکے کی زندگی دیکھیے مدینے کی زندگی دیکھیے اللہ نے بہت عروج عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمایا دنیا کا بھی آخرت کا بھی مقام محمود کی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام فرمایا جنت میں بس ایک ہی شخص کو ملنا ہے مقام محمود اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا اور جو میرے لیے دعا کرے گا کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما فرمایا جو میرے لیے دعا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا ایک مقام ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے وہ مقام نہیں دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا کہ تیرے ساتھ دنیا والے اچھے اچھا سلوک نہیں کرتے تجھے پہچانتے نہیں کہ تیرا مقام کیا ہے بس ایک ہی رات میں اللہ نے بلایا آسمانوں پہ سات آسمان کراس کیے پھر المنتہا آئی اس سے بھی آگے نکل گئے جبریل کی آخری منزل آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری منزل نہیں آئی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں میراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج نصیب ہوا وہ مقام عطا ہوا جو کائنات انسانی میں کبھی کسی کو عطا نہیں ہوا وہ مقام عطا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں ممتاز قرار پائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیوں نہ ممتاز قرار پائے کہ سارے نبی خواہش کرتے رہے نبی خواہش کرتے رہے کہ کاش ہم آخری نبی کے امتی ہوتے نبی خواہش کرتے رہے ان کو جو مقام نصیب ہوا فرمایا معراج المومن امتیوں جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کے عطا ہوا تم نماز پڑھ لیا کرو تمہیں یہی عطا ہو جائے گا کوئی مومن اللہ کے ساتھ قربت کرنا چاہتا ہے کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے مقامات کی انتہا کو پہنچنا چاہتا ہے عروج کی اعلیٰ ترین منزل حاصل کرنا چاہتا ہے روحانیت کی اعلیٰ ترین منزل حاصل کرنا چاہتا ہے فرمایا نماز پڑھ لیا کرو سارا کچھ نماز میں ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے اور وہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو برا پتا ہوا تھا جس کا وہ جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں تو زمان و مکان کے پیمانے سکڑے تھے سارے نبیوں کو میراج ہوا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان جیسا کوئی نبی نہیں اس لیے ان کے معراج جیسا کسی کا معراج بھی نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج معراج لینا چاہتے ہو تو پڑھنی نماز ہی ہے سوچنے کی بات ہے کہ اٹھک بیٹھک سے عروج مل جاتا ہے ایکسرسائز سے عروج ملتا ہے ایکسرسائز نہیں ہے یہ فزیکل معاملہ نہیں ہے یہ روح کا معاملہ ہے روحانیت کا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے اللہ کے ساتھ رابطہ اور سلسلے کی بات ہے جب انسان نماز شروع کرتا ہے گویا اس کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے میراج ہے نا میراج تو میراج میں ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ بغیر واسطے کے بات ہوئی ہے بغیر واسطے کے اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے مومن اگر بغیر واسطے کے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیا کرے اللہ اکبر ابتدا بھی نماز انتہا بھی نماز اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلیہ یوناجی ربہ نمازی جو ہے نا یوں سمجھیے کہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا سرگوشی کیا ہوتی ہے کان میں بات کرنا اور کان میں بات جب کی جاتی ہے تو کس طرح کی جاتی ہے کان والا اپنا کان قریب کرتا ہے اور کہنے والا اپنا منہ قریب کرتا ہے جب کان اور ہونٹ پاس پاس ہوتے ہیں تو پھر جا کے سرگوشی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسلیہ جی رب یہ تو اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے کبھی یہ احساس ہوا ایکسرسائز کرتے ہوئے کہ ہمارا تو رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا اور جب قائم ہو گیا اللہ کے ساتھ تو پھر تو باتیں ہوں گی نا پھر سرگوشیاں ہوں گی پھر گفتگویں ہوں گی پھر پیار محبت کی باتیں ہوں گی نبی پاک جو مانگنا ہے اس کے مانگنے کی باتیں ہوں گی اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپروچ حاصل ہو جائے کسی بڑے افسر کے ساتھ جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ہمارے سارے کام سنوار سکتا ہے اللہ اکبر تو ایسا معاملہ بن جائے تو اللہ اس اس افسر سے کچھ مانگیں گے نا اکیلا وہ ہو اکیلے آپ ہو تو بندہ کوشش تو کرتا ہے نا اس سے لے لے جو لینا ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ یہ قائم ہوا اب بندے پہ منحصر ہے کہ کچھ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا کرتا جائے تعریفیں صرف اللہ کی صرف تعریفیں کرے گا تو بھی اللہ سے کچھ نہیں ملے گا صرف تعریفیں کرے گا تو اللہ سے کچھ نہیں ملے گا بغیر تعریف کے مانگے گا تو بھی کچھ نہیں ملے گا اس نے طریقہ بتایا تھا کہ رابطہ قائم کرتے ہی پہلے تعریفیں کر لو سبحانک اللہم و بحمدکا اسْمُكَ وَتَعَالَى کا اللہ رابطہ قائم ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا تیرا مقام قریب آ گیا ہے میں تو ذرے سے بھی چھوٹا ہوں میں تو ہوں ہی نہیں اور میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ دنیا کا نقشہ دیکھے نا تو پاکستان نظر نہیں آتا کائنات کا نقشہ دیکھے دنیا زمین نظر نہیں آتی زمین نظر نہیں آتی کائنات کا نقشہ دیکھیں زمین نظر نہیں آتی زمین میں دنیا کا نقشہ دیکھیں پاکستان نظر نہیں آتا اور پاکستان کا نقشہ دیکھیں لاہور نظر نہیں آتا اور لاہور کا نقشہ دیکھیں تو مسجد مبارک نظر نہیں آتی اور مسجد مبارک میں بیٹھا ہوا عبداللہ کیسے نظر آیا کہاں انسان کہاں اللہ کی ذات اللہ اکبر یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری بات سن لیتا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ ہم جب اس کو کہتے ہیں سبحانک اللہم تو وہ سن لیتا ہے تو پہلے تعریفیں کر لو اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کر لو اور پھر اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی قسم تو میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے بینی و بین عبدی نصفین آدھی نماز میرا بندہ پڑھتا ہے آدھی نماز میں عرش پہ پڑھتا ہوں میں نے تقسیم کر دیا ہم دونوں مل کے نماز اور پھر اس کی وضاحت فرمائی نماز تقسیم کی ہے نماز قسم تو سلاتا بینی و بین عبدی میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز تقسیم کر دی ہے نصفین آدھی میں پڑھتا ہوں آدھی یہ پڑھتا ہے پھر اس کی وضاحت فرمائی ادا ادا قال عمدی میرا بندہ کہتا ہے اور جب یہ شروع کی تو سبحان اللہ سے بھی شروع کی شروع کی تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی اور ولد والین پہ لا کے ختم کر دی بات کی نماز کی قسم تو تھا یہ نہیں فرمایا قسم تو الفاتحہ تھا کہ میں نے فاتحہ تقسیم کی ہے فرمایا میں نے نماز تقسیم کی ہے اور تفصیل بیان فرمائی تو الحمد سے شروع کی ولدالین پہ ختم کر دی کیا مطلب کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے اور جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے نہ بندے نے پڑھی نہ اللہ نے پڑھی کیوں عبدی نصفین فرمایا میں نے تو تقسیم کی اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین فرمایا میں عرش پہ بیٹھا اس کا جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی کبھی آواز آئی میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں نمازیں تو ہم روز پڑھتے ہیں ایک نماز میں کتنی دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں کبھی آگے سے آواز آئی اللہ کی کہ اللہ فرما رہے ہو نماز تو ایسے ہی پڑھنی ہے نا انتا اللہ کانا کترا نماز تو یوں پڑھنی ہے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو سن کیوں نہیں رہا اللہ اکبر تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین آج تک آواز ہی نہیں آئی حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی جس دن یہ آواز آ گئی سمجھ لیجئے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نماز قبول ہو گئی ہے اس کی کیا نشانی ہے کیسے پتا چلے نماز قبول ہو گئی ہے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو نماز پڑھنے کے بعد تمہیں خود پتا ہوتا ہے میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اگر اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا تو نماز قبول ہوگی اگر رابطہ ہی قائم نہیں ہوا میں کہتا رہا ساری زندگی الحمدللہ رب العالمین کبھی آواز نہیں آئی کہ حامدانی عبدی کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب اللہ کی طرف سے آواز ہی نہیں آئی تو قبولیت کیسی میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے علی عبدی میرے بندے نے بار بار میری تعریف کی سنا بیان کی رحمان بھی کہا رحیم بھی کہا بار بار کہا نا یعنی ایک ایک نہیں دو دو تعریفیں الرحمن کہہ کے رکا نہیں یہ اس کا کرم ہے سکھائی بھی اسی میں ہے سن بھی پھر لیتا ہے اور الرحمن الرحیم کے کہنے پر جواب دیتا ہے علی عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی تو تقسیم تو فرمائی ہے فاتحہ اور جس نے فاتحہ نہیں پڑھی پڑھتا رہے نماز ملا تو کچھ نہیں اللہ سے فرمایا مالک یوم الدین کہا اللہ فرماتا ہے مجدنی ابدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے نا کا نا ابد و ایا کا نستا اللہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں میرا تو نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا نہ کوئی راستے کا نہ کوئی سفارشی اللہ بس تو ہے اور میں ہوں کا ناگت اللہ بندگی صرف تیری تو جب بندگی تیری تو مانگے کسی اور سے نابت تیری بندگی وہی کا تو اللہ مدد بھی تو پھر تجھ سے ہی مانگنی ہے نا ہمارا ہے ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اللہ اکبر حاضا بینی و بہین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے کنیکشن قائم ہو گیا رابطہ بن گیا رابطہ بن گیا تو اللہ نے فرما دیا کنفرم کر دیا کہ کنیکشن قائم ہے بینی و بین عبدی یہ ہے وہ کنیکشن مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے یہ مقام قرب کی انتہا ہے مقام قرب کی انتہا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ قریب ہو جاتا ہے تو جب قربت ہو جائے تو کیا کرتا ہے کہتا ہے المستقیم اللہ جدھر جانا ہے تو ہی بتا دے جدھر جانا ہے تو ہی لے چل مجھے نہیں پتا میں نے کدھر جانا ان لوگوں کے رستے پر لے چل جن پر تو نے انعام کیا برے لوگوں کے رستے سے بچا لینا جن پر تیرا غصہ ہوا جو گمراہ ہوئے اللہ بچا لینا کہہ دیا تو اللہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ یہ میرے بندے نے مجھ سے مانگ لیا ہے جو اس نے مانگا ہے میں نے عطا فرما دیا ہے یہ نہیں کہا کہ میں کر دوں گا کل کو پرسوں کو ترسوں کو وعدہ دی کنیکشن قائم ہوا ہاتھ پہ ہتھیلی پہ سرسوں جمی فرمایا والے عبدی ماسل جو اس نے مانگا تھا میں نے اس کو دے دیا فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا کنیکشن قائم نہیں ہوا رابطہ بنا ہی نہیں یہ رابطہ اگر بن جائے نا تو مسند احمد کی روایت ہے اللہ رابطہ بنا ہو تو ہمیں پتا ہو نا کہ ایک نماز سے کیا ملتا ہے رابطہ نہیں بنا رکوع اور سجدے کی بات ابھی میں نے شروع نہیں کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے جو میں عرض کروں گا فرمایا یہ رابطہ جب بن جائے تو دو رکت نماز ہی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے اگر بن جائے مسند احمد کی روایت ہے ہم تو ساری زندگی ہزار ہزار رکعت نفل نماز پڑھ چکے اتنے نوافل اور اتنے نوافل مقابلہ ہوتا ہے رمضان آتا ہے اتنے نفل پڑھنے ہیں اتنے پڑھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی سجدتین اور دو رکھتے ہی پڑھ کے دکھا دو من صلی سجدتین دو رکھتے ہی پڑھ کے دکھا دو لیکن شرط یہ ہے کہ لا یسو فیہما اس میں یہ رابطہ نہ ٹوٹے جو اللہ کے ساتھ قائم ہوا ہے لا یسہو فیہما ان دونوں رکتوں میں اللہ کے ساتھ رابطہ نہ ٹوٹے فرمایا غفر اللہ ما تقدم من زمبی اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دو رکھتے ہی پڑھ کے دکھا دو مسئلہ اٹھنے بیٹھنے کا نہیں ہے مسئلہ اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم ہونے کا ہے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہونے کا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح کی نماز اللہ کو پسند ہے میں اس طرح کی نماز پڑھ سکیں وقت ہو گیا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین